دوستو جو مسئلہ اس وقت ناچیز بحث لانا چاہتا ہے اقامت دین کس چیز پر موقوف ہے اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا اس طرح کہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں دین آ جائے اور لوگ اس پر مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوں اس کو دین قائم کرنا کہتے ہیں اقامت دین یہی ہے کہ کس چیز پر موقوف ہے کون سی چیز اس کی بنیاد بنتی ہے اقامت دین یا یوں سمجھیے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے اس سے پہلے میرے حضرت صاحب العالی نے تین چیزیں مجھے بیان فرمائیں آپ اجمالی طور پر آپ نے مجھے بیان کیا اور آپ کی عادت شریف یہی ہے کہ وہ اجمالی طور پر نقطے بیان فرما دیتے ہیں ناچیر پھر اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی سمجھ اور توجہ سے اور اللہ تبارک و کے دیے ہوئے علم سے اس کی شرح کرتا ہے حضرت صاحب اجمالن کلام فرماتے ہیں میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک واسطہ بن جاتا ہوں اس اجمالی کلام کے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کا اس میں خاشا فک اللہ میرے اندر کوئی کمال کی ایسی بات نہیں تو اس کو میں اپنی طرف منسوخ کروں یہ سب انہی کا فائدہ ہے آپ فرماتے ہیں ایک ہے تبلیغ ایک ہے دعوت ایک ہے نفاذ اس طرح کی باتیں ہیں کتابوں میں کہیں یکجا لکھی ہوئی نہیں ہوتی اگرچہ اسلام سے ہی حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں اور اسلامی کتب سے مطلب ہے کہ ایسی باتوں کی اصل ضرور ملتی ہے لیکن ان تک پہنچنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے پھر مزید جو کچھ کتابوں میں نہیں اللہ تعالیٰ کے درویش اولیاء صوفیاء کے سینے مبارک میں وہ کچھ ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا ہے کتابوں کا علم محدود ہے کہ یہ ترتیب دیکھیں کیسی عجیب ہے کہ پہلی شاید تبلیغ ہے دوسری دعوت ہے تیسری نفاذ ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ دیکھتے ہیں کافی لوگ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے پھرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ تو تبلیغ کی حقیقت سے باخبر ہیں اور نہ ہی تبلیغ کے فرائض کو جانتے ہیں نہ ہی تبلیغ کے اثرات اور نتائج کو جانتے ہیں اور نہ ہی تبلیغ کا جو مقصد ہے اس کو جانتے ہیں ایسے پتو بس نکلے پھرتے ہیں کوئی بستر اٹھا کر لگا جا رہا ہے کوئی چارپائی اٹھا کر جا رہا ہے کوئی کسی رنگ میں انہوں نے بدعتیں بنا رکھی ہیں جس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں آشا و کلّہ حقیقت یہ ہے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں بستر اٹھا کر کسی شہر سے ادھر ادھر سے ادھر جانا سوا لاکھ نبی میں سے کسی نبی کی سنت کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا اور نہ ہی صحابہ کرام کی یہ سنت ثابت کر سکتے ہیں سید العالم سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی شہر میں نہیں گیا تبلیغ کی کہ کسی بار بیرون ملک چلے گئے ہوں فلاں شہر چلے گئے ہوں فلاں شہر چلے گئے نہیں مکہ شریف میں رہے مکہ شریف کے مضافہ ساخ سات کی بستیاں جو تھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے صرف طائف طائف کے میدان میں آپ کا جانا ثابت ہوتا ہے بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر گئے طائف طائف جو ہے وہ تو ایک ملحقہ آبادی ہے اس کی شہر اس کا مکہ شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شریف جو ہے نا وہ دشمنوں نے آگے پھیلا دیا مخالفوں نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو وہ سارا دین اس وقت کے لوگوں کے اعمال عقائد کے بالکل مخالف کا جب مخالف کا تو ان کو تو آگ لگ گئی آگ لگ گئی تو وہ جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے یار عجیب بات ہے کوئی ایسا ایک آدھ گیا ہے وہ اس نے تو ہمارے خداؤں کا بیڑا خرچ کر دیا ہمارے دین کا بیڑا خرچ کر دیا نیا دین لایا تو لوگ جو مخالفین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کی ہے تشہیر کا سبب وہ بنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام گئے ہیں تبلیغ کے لیے نہیں کہہ سکتا ادھر گئے تھے ادھر صاحب کرام بھی ہجرت کر کے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جتنا دین ان پر اتر چکا تھا انہوں نے عمل کیا تو اس وقت ان کے لیے مکہ شریف میں اور اپنے علاقے میں رہنا مشکل گیا ہجرت پر مجبور ہوگا کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے بسترا اٹھا کر تکلیف کے لیے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یہ صحابہ سے ثابت سمجھ نہیں آ رہی وہ دھوکہ دیتے ہیں نا یا بیا کی سنت کہاں بیا کی سنت ہے بھائی مانو یہ تمہاری اپنی بدعت ہے بیا کی سنت نہیں ہے سمجھ نہیں آئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف مکے سے مدینہ شریف مدینہ میں آئے تو دین قائم کر دیا اب دیکھنا برا تین چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ پہلی چیز تبلیغ ہے دوسری دعوت ہے تیسری تیسری نفاذ ہے نفاذ یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کیا چیز ہے سمجھ نہیں آ رہی پھر یہ سمجھنا ہے اس میں فرد کیا ہے پھر یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تبلیغ یہ ہے تبلیغ کا معنی پہنچانا سمجھ نہیں آ رہی کیا معنی ہے پہنچایا اسی بات کو جاتا ہے جو نہ پہنچی ہو جو پہلے پہنچ چکی ہو اس کو پہنچانا کیا مان سمجھ نہیں آ رہا یا آج ہر تبلیغ کا لفظ نکلا یا جو ہر رسول ہو بلک ماؤنزل رسول جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے وہ سب پہنچا دو بلک پہنچا دو تو تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے اور پہنچائی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے یہ نماز کی دعوت دینا اور کلمہ کی دعوت دینا یہ کیسی عجیب تبلیغ ہے لانتی ہے یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کلمہ پڑھے یہ تبلیغ کر رہے ہو کیا وہ تبلیغ کیسے کہہ سکتے ہو اگر کلمہ سکھاتے ہو تو یہ تعلیم ہے تبلیغ نہیں ہے یعنی کو اتنا پتہ نہیں ہے تبلیغ کیا ہوتی ہے تعلیم کیا ہوتی ہے ایمان سے بتاؤ بچے میرے پاس آتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز سیکھتے ہیں ان کو طریقہ سکھایا جاتا ہے نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے تو ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ استاد تبلیغ کر رہا ہے یہ کہتے ہیں استاد تعلیم دے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیسے عجیب فدو لوگ ہیں جو دین کے راہ پر بنے پھرتے ہیں دین کے پیشوا یہی وجہ ہے جو حالات کا یہ حال ہے کہ جب ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جناب کوئی سوال کریں ہم سے بات کریں ہاں جی تبلیغ کے متعلق کچھ بتائے تو کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے آئے سیکھنے کے لیے نکلے پھر کیسے عجیب بات ہے ادھر شور یہ ڈالتے ہو کہ ہم سکھانے کے لیے نکلے پھرتے ہیں اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو حضرت کو پتہ تو ہوتا نہیں جو حالات کا سارا ٹولہ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے نکلے پھرتے سمجھ نہیں آ رہی یہ ان کی دگا بازی ہے جھوٹ ہے دھوکا ہے لوگوں سے سیکھنے کے لیے گلی گلی میں پھرتا ہے آدمی سیکھنے کے لیے موٹر وے پر پھرتا ہے سیکھنے کے لیے گاؤں میں پھرتا ہے وہاں پر تو خود سیکھنے والا بیٹھے ہیں بےچارے سیکھنے کے لیے ہمیشہ مدارس میں آدمی جاتا ہے ایسے ہے نا یہ ان کی دگا بازی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے وہ نہیں سکھانے کے لیے نکلے پھرتے ہیں لیکن ان کی مکاری یہ ہے کہ جب ان پر سوال کیا جاتا ہے تو کیونکہ ہوتے بدھو ہیں اس وجہ سے جب ان پر کچھ سوال ہوتا ہے تو پتا جواب آتا نہیں اس میں کہتے ہیں ہم تو سیکھنے کے لیے بھائی نکلے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی تبلیغ پہنچانا دین کا وہ حکم دین کی وہ بات جو پہلے لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی اس کو پہنچانا یہ تبلیغ سمجھ نہیں آ رہا اس میں کیا فرض ہے دو چیزیں فرض ہے بولو بولو تبلیغ میں کتنا فرض ہے یہ ان سے پوچھو بھائی خیر اسی زمر میں ساتھی کافی نئے بیٹھے ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تبلیغ کے جز کتنے ہوتے ہیں تبلیغ کے جز دو ہیں امر بالمعروف نہ من شاہی ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہوں نیکی کا کہنا برائی سے سمجھ نہیں آ رہی تو یا یوں کہہ لو کہ دو چیز اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک معمورات ہوتے ہیں ایک منیجات ہوتے ہیں ایک وہ آکام ہے کہ جن سے کرنے کا حکم ہے ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے تبلیغ کے اندر یہی دو چیزیں بتائی جاتی ہیں چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں اعمال سے متعلق ہوں تبلیغ کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں جو ہے نا اسلام کہتا ہے کرو اور یہ کہتا ہے نہ تبلیغ کے یہی دو فرض اس کے اندر دو ہیں تبلیغ کے اندر کتنے فرض ہیں ایک فرض ہے صبر کیا فرض ہے صبر فرض ہے کہ اتنا اپنے نفس پر اپنی ذات پر اعتماد ہو کہ کس کا وہ ہے سمجھ نہیں آ رہی صبر فرد ہے بولو کیا یعنی اعتماد ہو تبلیغ کے دوران لوگ مجھے گالی نکالیں لوگ مجھے ماریں حتیٰ کے قتل کر دیں تو میں ان کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں یہ صبر ہے اور یہ فرض ہے اپنے نفس کو قبضے میں رکھنا تبلیغ کا یہ فرض ہے پہلا فرض ہے اس شخص کے لیے تبلیغ حرام ہے جو صبر نہیں کر سکتا دین میں رکھو اس شخص کے لیے ہم بیال ہے مسلاتو و تسلیم جب تبلیغ فرماتے ہیں آپ سنتے ہیں یار سن چکے ہیں کئی مرتبہ لوگ پتھر مارتے تھے کئی امبیا کو قتل کر دیا تھا جب تلون المبیا بغیر حق امبیا کو قتل کر دیتے تھے لوگ لیکن تکلیف کے اندر کیونکہ صبر یہ کسی نے سمجھ نہیں آئی بات کسی نے امبیا علیہ السلام سے جو زیادتی بھی کی ہے نا ہاں جی امبیا علیہ السلام نے تبلیغ کے دوران کسی طرح کی اذیت اگلے کو نہیں پہنچائی قتل ہو گئے یار کتنا امبیا علیہ السلام شہید ہو جائے تبلیغ کے دوران اسی وجہ سے تبلیغ کے دوران اصلا اٹھانا حرام ہے سمجھ نہیں آ رہی مبلے کو اصلہ اٹھا رہا ہے کیوں بھائی ابھی جن کو تم نے دین سنانا ہے پہنچانا ہے ان کو مارنا ہے کیا مارنا ہے تو پنگا نہ لے گھر بیٹھ سمجھ نہیں آ رہی تو بے صبرے بندے کے لیے تب و بل حق سے و ہو بل اللہ فرماتا ہے ایک لوگ ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے ہیں و تواس بل صبر اور صبر کا کہتے ہیں کیونکہ جب حق کہنا پڑے گا پھر صبر کرنا پڑے گا انبیاء علیہ السلام نے جہاد کے اندر اسلحہ اٹھایا ہے تبلیغ میں اسلحہ اور یہ جو پیر ہیں دہشت گرد پیر آج کے دس دس کلاس ان میں بیٹھے ہوتے ہیں پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ نماز کی حالت میں پیر صاحبان جو ہیں آج کے اسی وجہ سے اسلحہ رکھتے ہیں اور مریدوں کو باڈی گارڈ رکھتے ہیں اس اس لیے رکھتے ہیں کہ کہیں بری حالت میں مرنے دیں نماز پڑھتے ہوئے موت آگے کیا بنے گا پتہ نہیں ان قبیصوں کو موت کون سے حال میں چاہیے نماز نماز کی حالت میں تو یہ مرنا نہیں چاہتے تو پتہ نہیں کون کون سے حالت میں یہ مرنا پسند کرتے ہیں پھر چکلے میں پسند کریں گے یا بازار میں جو شیطانی گھر ہو بیمار ہوتا ہے کہاں کا ورنہ یار مولا علی کی شہادت کہتے ہیں مسجد میں ہوئی امام حسین نے نماز کے اندر سر کٹوا دیا یہ سارے ملا پیر بیان کرتے ہیں لیکن عجیب بات ہے یہ خود سجدے کی حالت میں مرنا نہیں چاہتے امام حسین کی سنت نہیں ادا کرنا چاہتے خیر یہ دجال لوگ ہیں یہ دجال ہیں تجال سرزاب لوگ دھوکے باز لوگ تبلیغ کے اندر صبر فرض ہے بولو کیا فرض ہے ہمارے حضرت صاحب اللہ اکبر ایسے صبر کا فیکٹر ہیں بیان نہیں کر سکتے گاڑیوں میں آپ کو دھکے دھکے دیے گئے کئی مرتبہ نیچے اتار دیا گیا ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کیونکہ یہ بیاہ کی تبلیغ ہے نا تو تبلیغ کے دوران کوئی گریبان پھاڑ دیتا تھا کوئی پش کر دیتا تھا کوئی چپیڑے مارتا تھا ابتدان جب میں نے تبلیغ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب ادھر لگایا تو جس طرح گولی ٹرافی بیچنے والے ہوتے ہیں نا گاڑیوں میں ہم اس طرح تبلیغ کرتے لاہور شہر میں گاڑیوں میں چڑھ جاتے تھے شیخ صاحب میرے ساتھ ہوتے بابا جی شیخ صاحب تو میں یہ کہتا تھا کہ دوستو سفر بھی کرو دین کی سنو پھر جو آپ بیان کرتے ہیں یہ گاڑی میں بیان کرتے تھے ہمارے حضرت صاحب کی تبلیغ جو ہے وہ کفر اور برائی کے اڈے پہ رہی ہے جہاں جہاں کفر اور برائی کا کوئی اڈا ہوتا تھانے میں آپ تبلیغ کرتے کچہری میں کرتے بازار میں کرتے اب بھی گاڑیوں میں بسوں میں ریلوں میں عوام کے گھر یہ ممبر پر بیٹھے رہنا یہ تو آسان کام ہے ممبر پر کون دھکا دیتا ہے اب علیہ السلام کی سنت جو ہے جہاں پتھر پڑتے ہیں وہ بازاروں میں پڑتے بات کیا ہاں عوامی مراکز میں یہ تو خواص کا مرکز ہے خیر تو صبر فرد ہے بھائی بے صبرے کے لیے تبلیغ جائز نہیں ہے لہذا اصلہ اٹھانے والا مبلغ نہیں ہے دہشت گرد ہے تبلیغ کے اندر اصلہ اٹھانے والا کون ہے جتنا مقررین ہے یہ دہشت گرد لوگ فسادی ہیں ہمارے دین کو بدنام کرنے والے کتے ہیں چاہے وہ برائلر ہوں چاہے وہ جناب دیوبندی وہاں بھی یہ سب دہشت گرد اور فتنے باز لوگ ہیں اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں جو پیر اسلح کی چھاؤں میں نماز پڑھتے ہیں اسلحے کے سائے میں رہتے ہیں جدھر جاتے ہیں اسلحہ سا دہشت گرد لوگ ہیں اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں صوفیاء کو بدنام کرنے والے ہیں ہمارے صوفیاء کرام ان جیسے خبیص لوگ نہیں تھے ہمارے صوفیاء کرام یا شیر ربانی ہاں جی سکھوں کے ہندوؤں کے کفار کے مجمے میں جو رہنے والے تھے ہاں جی ہاں، حضور خواجہ میری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے متعلق مشہور ہے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا ارے ہندوؤں کے مرکز میں رہتے تھے پھر بھی آپ نے کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا کبھی وہ حافظ نہیں رکھے کبھی باڈی گارڈ نہیں رکھے جن کے دل قبضے میں ہوں ان کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا اور نہ بھی ہو تو انہوں نے تو پہلے جان خدا کے سپرد کی ہوتی ہے اور مرن تھی اگے مر گیا باہو تھا مطلب نو پایا وہ تو مرن تو پہلو مرے بہن سمجھ لگی گل بھی میاں کیا کیا ہو رہا ہے یار یہاں ہے کیا ظلم و ستم ہو رہا خیر پہلا فرض تبلیغ کے اندر کیا ہے دوسرا فرض ہے تکمیل بلاف کامل بلاک کہ پہنچانے کے اندر دین کو پہنچانے کے اندر تکمیل کرے کامل پہنچائے کوئی حصہ دین کا لالچ یا خوف کی وجہ سے چھپائے نہیں یہ دوسرا فرض ہے بلاک مکمل ہونا چاہیے بلک ماں ان سے لائی ہے رسول جو آپ پر اتارا گیا وہ سب پہنچا دو ایک ہے ہر کسی تک پہنچانا یہ فرض نہیں ہے ایک ہے ہر ہر بات دین کی پہنچانا یہ فرض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو مل کر تھوڑا دین بتایا سمجھ نہیں آ رہی آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا ہر کسی کو مل کر نہیں بتایا لیکن دین کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں چھپایا دین دو ہی وجہ سے جاتا ہے بھائی ہو یا تو لالچ میں آ کر کے یار لوگوں سے پیسہ لینا مقصود ہے کوئی مطلب ہے دنیا بھی مطلب ہے کوئی مقصد ہے اس وجہ سے چھپا دینا یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی لالچ ہو تاکہ جماعت زیادہ ہو جتنا زیادہ ہوگی اتنے مفادات میں زیادہ حاصل کروں گا تو لوگوں کو زیادہ اکٹھا کرنا مقصود ہو پھر بھی بندہ لالچ میں آ کر دین چھپا جاتا ہے یا خوف ہو ڈر ہو کسی کا کہ یار مارنا دے پھر چھپا جائے جو مبلک ہے اس پر فرض ہے کہ نہ لالچ کر نہ خوف کر جو کچھ اللہ تعالی کا دین ہے سب کا سب پہنچا دے اما سید عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں آتا ہے فرماتی ہوں فرمایا جو کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی حصہ چھپایا وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول بلغ ما انزل اے رسول جو کچھ اتارا ہے سب پہنچا دو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے جب فرما دیا سب پہنچا دو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ چھپایا تین کا کوئی حصہ چھپایا نہیں ہاں اتنا بات ذہن میں رکھنا دین اس کو کہتے ہیں جو عوام خواہ سب کے لیے ہے وہ ہم نے نہیں چھپایا لیکن ایک وہ بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے وہ خاص راز عطا کیے گئے جو صرف آپ کے سینہ پاک میں ہی محفوظ رہا اور آپ نے پھر آگے خواص میں منتقل کیا عوام میں نہیں وہ صدیق اکبر میں فاروق اعظم میں اسی طرح صاحب احترام آگے پھر وہ باطنی راز اللہ کی معرفت کا راز جو ہوتا ہے جس کو حقیقت کہتے ہیں وہ سینہ پاک میں پھر سینہ پاک سے وہ سینہ با سینہ چلتا ہے وہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا ہر کوئی حل نہیں ہوتا سمجھنی بات کیا رہی اسی وجہ سے میاں صاحب قرباد بے بے خاصا دی گل کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتیا اگے ترنی سمجھ نہیں آئی تو بھائی وہ خاص خاصا گل تو خاصا بھی رکھنی تھی آپ نے یہ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں نا صوفیاء کرام اولیاء کرام یا شیر ربانی جیسے ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ خواص شمار ہوتے ہیں ان یہ سینہ بہ سینہ راز منتقل کرتے ہیں اللہ کی توحید اور مارفت سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ وہ راز کتابوں سے نہیں ملتا وہ صرف سینے سے ملتا اس ان اثرار اور رموز کو چھوڑ دو باقی جس کو تین کہتے ہیں وہ سب پہنچا سمجھ نہیں آئے اس سے کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا خلافت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی دین کا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کچھ علیحدگی میں بات کی راز کی باتیں کی اور فرمایا کہ میری وصیت ہے تو وسیع ہے میرا وسیع ہے میری وصیت ہے کہ تو میرا بات میرے بعد خلیفہ ہوگا اسی وجہ سے یہ شیعہ کلمے کے اندر اپنے بڑھاتے ہیں وسیع و رسول اللہ وسیع و رسول وسیع کب اس کو کہتے ہیں جس کو وصیت کی جائے سمجھ بات کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے مولا علی کو وصیت کی میرے جانے کے بعد تو خلیفہ ہوگا یہ ان کا غلط عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کسی کو وصیت نہیں کیونکہ خلافت کا مسئلہ تین کا ہے عوام خواص سب کا ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مسئلہ کوئی راز اثرار و رموز میں سے نہیں تھا کہ علیحدہ کر کے بتاتے اسی وجہ سے آپ نے اپنے بعد کسی کو نام زد کر کے خلیفہ ہمارے عالیہ سنت کے مذہب کے مطابق منتخب نہیں کیا اسی وجہ سے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا جیسے فضائل الصدیق فضائل الصدیق کتاب ہے امام اوشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر میں نے پڑھا ہزار سال پرانی کتاب ہے اس کے اندر پڑھا میں نے جیسے بخاری شریف ہے نا اسی طرح کی وہ کتاب ہے ہاں جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر اس کے اندر میں نے پڑھا حضرت سیدنا صدیق حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا اگر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عہد معاہدہ ہوتا کوئی خلافت کے متعلق کوئی بات آپ کی ہوتی تو فرمایا میں ابو بکر کو ابو بکر صدیق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی پہلی سیڑھی پر نہ چڑھنے دیتا یہ لانتی لوگ کہتے ہیں مولا علی ڈر کے مارے چپ رہے ہیں لانتی اور خدا کہہ رہے یہ شیر خدا ہے شیر خدا اور ڈر جائے ان ان ظالموں جیسا کون ہے اہل بیت کی توہین کرنے والا بے عزتی کرنے والا یار اہل بیت کے سردار مولا علی ان کا یہ اثر کرتے ہیں کہ ڈر کے مارے چپ رہے تین آدمی آگے ان کے سامنے چپ رہے آپ بتا رہے ہیں فرمایا خبردار اگر میرے پاس کوئی ایسی ویسی بات ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو میں صدیق اکبر کو ممبر رسول کی پہلی سیری پر پاؤں نہ رکھنے دیتا اس کا خلیفہ بننا تو دور کی بات ہے کوئی خلاف خلافت کا مسئلہ رہی رازوں میں سے لہٰذا ان کا یہ کہنا لا الہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ یہ بکواس ہے ان کی علی مشکل مولان رضی اللہ تعالیٰ بس نہیں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خلافت کے متعلق ہاں یہ ہے کہ معرفت اور توحید کے راز مولا علی کے سینہ پاک کے اندر رسول اکرم نے خاص وہ رکھے ہیں جو عوام تک نہیں پہنچے وہ خواص خلفاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتگان جو سے ہیں ان کے سینے پاک کے اندر توحید اور معرفت الہی کے راز رسول اکرم نے ضرور رکھے سمجھ نہیں آئی تو بھائی دوسری چیز تبلیغ میں جو فرد ہے وہ کیا ہے تین مکمل پہنچاؤ چھپاؤ نہیں ایسے کیا نقصان توجہ اب تبلیغ کے سمراٹ بتاتا ہوں نتائج کیا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد تو یہ ہے دین کی تبلیغ کا مقصد ایک ہوتا ہے توجہ بھائی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا توجہ لوگوں کو ایمان نصیب اور محفوظ ہو ایمان نصیب بھی ہو جائے اور محفوظ بھی ہو جائے منافق اور مومن کی تفریق ہو جائے تبلیغ جب دین کی مکمل کی جاتی ہے منافق علیحدہ ہو جاتے ہیں مومن جو نہیں مانتے وہ منافق ہو جاتے ہیں جو مانتے ہیں وہ مومن ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں جاتے دین کی تبلیغ اگر ہوگی سمجھو تو ایمان ملے گا تصدیق کریں تبلیغ دین کی جب مکمل ہوگی پوری ہوگی کوئی حصہ چھپایا نہیں جائے گا تو لوگوں کا ایمان محفوظ رہ جائے گا کیوں محفوظ رہ جائے گا کیوں کو پتہ چل جائے گا ہمارا یار کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے اس کو چھوڑو کم از کم تبلیغ کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے مکمل دین جب پہنچتا ہے تو لوگ چلو مان تو لیتے ہیں نا ماننے سے دین ان کا کیا ہو جاتا ہے محفوظ یا ایمان ان کا محفوظ ہو جاتا ہے کرے نہ کرے بات کی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ تو دین کی مکمل تبلیغ سے یہ کر مقصد ایک ہے اور جو دین کی تبلیغ سے اعلیٰ مقصد ہوتا ہے نا وہ آگے ہے وہ آخر میں جس کو میں نے نفاذ کہا ہے نا وہ ہے اس پر بعد میں جا کر گفتگو کرتا ہوں پہلے اسی کو سمجھو اس کا سمر و نتیجہ یہی ہوگا تبلیغ کا لوگوں کو ایمان ملے گا ایمان محفوظ ہوگا منافع پر مومن کی بھی تفریح پر پہچان ہو جائے گی فرق ہو جائے گا تمیز ہو جائے گی کہ یہ مومن ہے یہ جب تک تبلیغ نہ ہوگی مکمل اس وقت تک پہچان نہیں ہوگی گی فرق نہیں ہوگا تمیز نہیں ہوگی رلے ملے گے سارے ایسے ہی مومنا ایسے ہی مومنا سارے مسلمان ہو سارے ہی دین پیش ہوتا ہے اس لیے آ رہی کھڑے تو کھوٹے سو اسی طرح ماننے سے تقسیم ہو جاتی مان لیا تو ہے نہ مانا تو سمجھ آ رہی اچھا میں کہہ رہا ہوں دین مکمل پہنچانا چاہیے اگر ناقص پہنچایا جائے پورا نہ پہنچایا پھر نقصان کیا ہوتا ہے بھائی نقصان یہ ہوتا ہے کہ سنو لوگ جتنا دین سنتے ہیں جتنا حصہ دین کا سنتے ہیں اتنے کو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہی اتنا ہے وہ سمجھتے اتنا دین ہے جو انہوں نے نہیں سنا اس کے وہ منکر بن جاتے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ان تک کو پہنچائی جاتی ہے بات تو پھر وہ مرتا دھونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ کافر جس طرح آج یہ پریشانی ہمیں لاحق ہو رہی ہے کہ ملا اور پیروں نے جب دین مکمل نہیں پہنچایا تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب لوگوں نے جتنا سنا ہے اتنے کو مانتے ہیں دوسرے کو تھی جدھر جاؤ گے گے آخر یار اج نہیں سنیا پتہ نہیں نو ہی کڈ لیا دین دین نو نہیں کڑمیا دین پرانا ہے وہی دین ہے لیکن یہ قصور تیرے ملا کا ہے یا تیرے پیر کا ہے یا تیرا ہے تو نے سنا نہیں اس نے سنایا نہیں تو تم پیر کو اتنا سمجھ رہے ہو مثلا ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم تین چیزوں پر زور دیتے ہیں بھائی دیکھو ادب پر ادب پر زور دیتے ہیں اگر ادب پر زور دیتے ہیں تو کیا ادب دین سے نہیں ہے اگر غیرت کی بات کرتے ہیں غیرت دین کی غیرت اور ماں بہن کی غیرت کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ دین سے نہیں ہے اگر کفر کی مخالفت کی بات کرتے ہیں تو کیا کفر کی مخالفت دین سے نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کو جو نہ مانے دین سے ہے دین سے کسی ایک بات کے ہونے کا اقرار نہ کرے کافر ہے کلمہ پڑھتا رہا نمازیں نماز بھی لانت ڈالتی ہے اس پر روزہ بھی اس پر نہ لگو کافر ہے مرتد ہے جب مرتد کا کیا ہے کیا اس کی نماز ہے کیا اس کا روزہ ہے کچھ بھی نہیں ہو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو تو نئی باتیں نہیں ہیں باتیں پرانی ہیں لیکن ملاؤں نے بیان نہیں کی عرصہ دراز سے اس قوم کو غافل رکھا گیا بے خبر رکھا گیا کفر مخالفت جو کلمہ توحید کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ یہ کفر مخالفت کا سبق دے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی یار تمہارا تو کلمہ اس بات سے شروع ہوتا ہے جس بات سے کلمہ شروع ہوتا ہے اس کی مخالف اس کو کیسے تم دین سے نہ مانو گے اگر نہیں مانے گا تو مسلمان کیسے ہو سمجھ نہیں آیا آپ تو بھائی بات یہ ہے کہ تین مکمل پہنچانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان ہوگا محفوظ ان کا اگر نہیں مکمل پہنچایا جائے گا تو جتنا حصہ پہنچایا جائے گا اس کو لوگ دین مانیں گے جتنا نہیں سنیں گے اس کے انکار کریں گے تو وہ تو کافر ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ناقص تبلیغ لوگوں کے کفر تک پہنچا دیتی ہے یار اس وجہ سے مبلک پر فرض بنتا ہے کہ وہ نہ لوگوں کو جمع کرنا مقصود بنائے نہ پیسہ اور دولت مقصود بنا ہے نہ کسی لالچ میں آئے نہ کسی کے خوف میں آئے اللہ جل شاہ کا دین جتنا ہے مکمل پہنچا دے چاہے بادشاہوں کے خلاف ہو چاہے وڈیروں کے خلاف ہو چاہے عوام کے خلاف ہو چاہے ملاؤں کے خلاف ہو چاہے پیروں کے خلاف ہو کوئی اس پر مرتا ہے سرتا ہے چلتا ہے لڑتا ہے جو کرتا ہے اس کی پرواہ نہ کرے دین کو مکمل پہنچائے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دین اتنا ہے اور اس کو مان لیں چلے نہ چلے ان کا مقدر وہ بات کی بات ہے عمل تو بعد میں دیکھا جائے گا پہلے عقیدہ تو ان کا محفوظ ہونا چاہیے یار رسول آیت طیبہ کے تحت تفسیروں میں دیکھیے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مداری دیکھیے اس کے اندر آپ لکھتے ہیں ناقص تبلیغ یس طل کفر کو مستلزم ہے جب ناقص تبلیغ کرو گے یہود کیوں دیکھو یہودیوں کے ملا اور پیر جو تھے ان کے و مشائق جو شمار ہوتے تھے انہوں نے عرصہ دراز سے لوگوں سے دین چھپانا شروع کر دیا جو حکام تھے ان کو دین اور رنگ میں بتاتے تھے حاکموں کو عوام کو اور رنگ میں بتاتے تھے لک چھپ کر اور بتاتے تھے ظاہر اور کرتے تھے ایسے جناب انہوں نے جب کیا تو نتیجہ یہ نکلا ان کی عوام جو تھی انہوں نے دین پورا سنا نہ تھا جب نہیں سنا تھا تو وہ مخالف ہو گئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ تو تورات میں تین جیل میں تھی سب کچھ لیکن وہ نہیں انہوں نے چھپایا ہوا تھا جب چھپایا ہوا تھا تو رسول آئے وہ مخالف ہو گئے تو اللہ اللہ پانی پتی رحمہ لکھتے ہیں فرمایا جس طرح کے یہود رسارا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گئے اس وجہ سے تو ان کے پیروں اور ملاؤں نے ان کو پورا دین نہیں بتایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے ہی بیان ان کو نہیں کیا تھا جس وجہ سے وہ لڑ گئے مر گئے ہاں جی ان کے ان کے حاکم تھے جو بھی تھے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو نصیب والا ان میں سے تھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار ہوا تو حضرت وہ مفسر لکھ رہے ہیں فرمایا اگر دین ناقص پہنچایا جائے گا پورا نہیں پہنچایا جائے گا تو اس کا نتیجہ اسی کو ہی ہوگا جو یہود نصارہ کے ہاں نکلا تھا کہ پھر یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی اتنا ہی دین مانیں گے اور پھر جب کوئی آئے گا اللہ کا بندہ ہر صدی کے ہر صدی کے آخر میں یا شروع میں آتا رہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یہ بات ہو یہ بات ہو لحاظ الامت میں یہ جدید فرمایا سنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہنچاتا ہے بھیجتا رہے گا بھیجتا رہے گا جو ان کے دین کو نیا تازہ کرتے رہیں گے نیا تازہ کرتے رہیں گے وہ مجدین ہوتے ہیں وہ عقیدہ بچانے آتے ہیں ایک کام بچانے آتے ہیں لوگوں کا سمجھنی بات کیا ہے آج یہ ناقص تبلیغ ہے جزوی تین کی دو چار باتیں بتا دی ایک من ایک من ہے ارے بھائی دیکھو میں یہاں مثال دے کر سمجھاتا ہوں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے یار ایک من وزن اٹھا کر سندر اڈے پہ لے جاؤ ایک لاکھ روپیہ انعام دوں گا دوسرا کہتا ہے آدھا من لے جاؤ تیسرا کہتا ہے دس شیر لے جاؤ چوتھا کہتا ہے ایک شیر لے جاؤ پانچواں کہتا ہے چھٹانگ لے جاؤ کہتا ہے کچھ بھی نہ لے جاؤ ویسے لاکھ روپیہ لے لو ایمان سے بتاؤ لوگ کدھر زیادہ ہوں گے ادھر کچھ بھی نہیں ہونا ادھر کتار لگ جان گیا جدھر بدھر بندہ جانا ہے بندے جانے اب یہی ہے دیکھو یہ سیاسی پارٹی ہیں شیاتین جو ہے گنجا پارٹی ہے یہ فلانی پارٹی ہے فلانی پارٹی یہ شیاتین پارٹی ہیں جو لاطین ہے لا مذہب لوگ ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ووٹ ان کے زیادہ ہوتے ہیں نا اس وجہ سے کہ یہ تو ایک بادشاہ والا بھی نہیں ہے نا یہ سولہ بادشاہ بھی نہیں کہتے یہ کہتے ہیں ویسے آؤ پہلے ہی آؤ پھر جو ملا سب کا ہے ادھر جب آتے ہو تو کوئی شیر والا ہے کوئی پاؤ والا ہے کوئی گاجی والا ہے ڈرائیونڈ والا جدھر سنو جدھر دیکھو گے تین کا حصہ کم مل رہا ہے لوگ ادھر زیادہ ہوں گے ہمارے پاس کیوں کم آئے ہم پورے من والے ہیں ہم پورے من والے ہیں بھائی ہم پورے من والے ہیں اس وجہ سے سب سے زیادہ اور ہماری صداقت اور اکالیت کی یہی دلی جتنا کسی کے پاس وہ جنوی دین ان کو نماز کی دعوت دے رہا ہے یہ رائب والے جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی کی برائی مت بیان کرو کسی کو یہ نہ کہو یار یہ برا کام ہے چھوڑ دو نہ بس یہی دعا دیا کرو اللہ کرو میں سوچتا تھا یار یہ رائب کے اجتماع میں ہر طرح کے جرائم پیشہ جرائم پیشہ لوگ جرائم پیشہ لوگوں کے گرو دعا میں شریک ہوتے ہیں کہتے ہیں آخری دن ہے یار دعا میں تو شریک ہو جائے ایسے ہے یا نہیں ہے میں سوچتا ہوں یار کیا ہو جائے چودھری پرویز آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے زرداری آ رہا ہے فلانا دعا کے اندر شریک ہو جائے جی آخری دن ہے دعا کے اندر کیونکہ حضرت صاحب دعا کرتے ہیں تو کیسی کرتے ہیں اللہ اللہ یہ تو مان اگر تو نہیں مانے گا تیری ٹانگے نہیں چھوڑیں گے پتہ نہیں خدا کی یہ ٹانگے لانتی انہیں کہاں سے بنا لی یہ ٹانگوں والا خدا یہ تیرے تجھے نہیں چھوڑ مان جا مان جا ہم تو ویسے ہی رہیں گے تم ہم قبضہ گروپ قبضہ جاری رکھیں گے ہم انگریز کے ٹٹو ہیں کفر کا نظام چلاتے ہیں ویسے چلاتے رہیں گے ہم گیر ہیں ساری گیری کرتے رہیں گے ہم بغیرت ہیں ماں بہن بیٹی کو کہاں کہاں ہم نے لگا رکھا ہے سکول بازار کی زینت ہر طرف ہم نے یا ہم اسی طرح رہیں گے یا اللہ اب اللہ کیا جواب دیتا ہے اللہ جب تو میری نہیں مانتا میں تیری کہا ارے ایمان سے بتاؤ جب تمہارے پاس کوئی معافی تم نے کسی سے زیادتی کی ہے یا تم تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے معافی مانگنے کے لیے وہ آتا ہے وہ کہے معاف کر دیں کیا کر دے معاف کر دے پھر تھپڑ اٹھائے تو پھر چک دے پھر آگے معاف کر دے پھر تھپڑ مار دے پھر معاف کر دے پھر تھپڑ مار دے پر سچی دسیا جی تھی معافی دینی ہے یہ تو عجیب بات ہے کلی ہی رکھنی کھوتی بورڈ تھلے کھوتی مان جا اللہ برکت عطا فرما میں دیسی لفظ چاہنا ہر بہن یقینی کا کاروبار کرنے والے دل بیٹھے ہوں اللہ برکت عطا فرما اللہ برکت عطا فرما اونچی آواز میں آمین میں کیا لانتی ملا ان دعا دے یا اللہ ان کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما کفر سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سرکاری صاحب پندرہ روپے کارڈ سے کاٹ لیتے ہیں یا اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی اخلاق وغیرہ کلال بڑا تکرو ہے یہ سانو بد دعا دین دیا وہ دعا سمجھن گے کہ بد دعا یا اللہ ویڈیو سینٹر والے کو ویڈیو سینٹر بند کرنے کی توفیق عطا فرما یہ بےغیرتی پھیلا رہا ہے یا اللہ یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے اس کو بے حیائی سے بےغیرتی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دعا چاہے یا اللہ فلانے کی بیٹی پچاس ہزار پہ ٹٹ کوشی کرتی ہے کوشی ہے یار یہ جس کو میڈیکل کہتے ہیں میڈیکل نہیں کہتے یہ جب کوئی بھرتی ہوتا ہے تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو مجھے خود بتایا پولیس والوں نے بتایا حملے کے لوگوں نے بتایا انہوں نے کہا انہوں نے کہا لڑکیاں چیک کرتی ہیں میں نے کہا یار وہ پولیس والا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یار سنا ہے ایسے کہ وہ یہ ٹنڈل آٹوے جانتے ہو لات میں شرک پور اور منڈی فیض آباد کے درمیان ایک گاؤں ہے ٹنڈے لات میں

ملا میری میری چمڑے فیکٹری فیکٹری کھلی کھلی ہے بند بند کروں کروں لیدر بدوا دیں گے مولوی آدھے نے اللہ برکت فرما جڑا خطرہ ہے وہ بھی نکل جائے تنخواہ پناہ ہزار کو لکھ ہو جائے اگلے سال مولوی اس بندے فیس کی لاکھ والی کمائی جہی ہوتی ہے نا وہ مولوی صاحب نے عمرہ کرا چڑھ دی حضرت صاحب ماشاء اللہ حضرت صاحب حضور میں بڑے عرصے کی میں تمنا کرتا تھا میری دھی دی پہلی جب تنخواہ آئے گی تو میں تمہوں حضرت صاحب عمرہ کراؤنا اللہ سونے نے پوری کر دیتی ہے چلو لاکھ لانت یہو جہ عمرہ کرنے والے تو یہو جہ کراؤ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حرام کا لباس حرام کی خزا حرام کی عرش ہے فرمایا تو جدو آندا ہے بندہ لبیک اللہ فرما لا لبیک وہ میں حاضر ہوں ہاں، کہ کوئی نہیں حاضر ہے کابے حاضر ہیں کی کر کے آیا ہے تو سمجھ آئی کہ نہیں برکتیں کی دعا ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ جزوی دو چار باتیں نماز پڑھو نماز خود تو قوم ہے ایمان نماز پڑھو فلما پڑھو آؤ بس آ جاؤ دن ڈوب رہا اور میں نے کہا لانسی دین نہیں ڈوب رہا تو کفر میں ڈوب رہا ہے تو بغیرتی میں ڈوب رہا ہے سنو ہے تو اللہ کی میری گل سنا وا پریشانہ دیں گے چھوڑ رسالہ ہے تارک جمیل جان دے ہو نا تارک جمیل کی نا ہے رسالے میں کون صاحب کا دو بندی لکھا ہے اداوت اللہ یہ رسالہ ہے کیسے جی لکھا ہے سنو کی لکھا ہے ذرا پڑھے نا مولانا طارق جمیل صاحب کی نصیحت کیا ہے اچھی آواز کٹ وہ بڑے پاس سے میرے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے آپ کیا کہ اگر آپ چار کام کر لیں تو اللہ اپنے کرم کے دروازے آپ پر کھول دے گا آپ اس ملک میں عدل قائم کرتے ہیں بھوکا تو ہو جاتا ہے لیکن مزکوم کو نیند نہیں آتی شوق رضی صاحب نے میری اس بات کی تعریف فرمائی اور اپنے ایک دوست کا قصہ سنایا جسے پچیس برس بعد انصاف ملا تھا اور اس نے ان کے پاس آ کر کہا تھا کہ اس نصاب کا میں کیا کروں گا دوسرا آپ مشاورت کریں کبینہ کے اجلاس میں سب سے رائے لیں جو خاموش رہتے ہیں ان سے بھی پوچھیں اور جو لوگ مسلسل آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں ان سے آپ دور رہیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکمرانوں کو دباؤ پر بات کر دیتے ہیں شوق الدین صاحب نے میری اس بات پر بھی میری تعریف کی تیسرا میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے

لانسی فیصلے تو انگریز قانون کے ہیں وقت چاہے صبح کا ہو تب بیوانت دوپہر کا ہو تب بیوانہ تو رات کا ہو وہ لانسی کہنا تو یہ تھا کہ نبی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کر کو انگریز کے قانون نظام کو چھوڑ دے چاہے صبح کو کر پھر بھی برکت رحمت ہوگی دوپہر کو کر پھر بھی رحمت ہوگی رات کو کر پھر بھی رحمت لیکن وہ کتا اگر اتنا بات شوق ہے کے دسن دیا کنٹیا کو فرق ہے انگریز کے قانون سے ہونا بھی کہ نہیں ہو یہ ایسے ہے بھائی جیسے چکلے میں جائے ایسا مبلغ چکلے میں چلا جائے اور ان کو کہے خدا جب کوئی آئے پہلے وضو تو کر لیا کرو تیری کھوتے لین وضو کر لین چکلے تو آ تیرا بہن چودہ میں کرن کی یا جا کے چکلے انہوں نے آ کے سنت کے مطابق سونے کا طریقہ بتانے آیا ہوں سنت کے مطابق کن کو کہہ رہا ہے <laughs> وہ میں کیوں کنجرا یہ دس بھی سونا کن ہے یہ نہ دس کے طریقہ یہ ہے کتے شہ کفرتے ہم لڑتے را مرید ہے انگریزی لارڈ کا یہ مرید ہے یہ ہمارے بلا شیخ جو ہے یہ انگریزی لارڈ کے مرید ہیں باتیں بات عزیز گستامی کی کرتے ہیں خود مرید کن کے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی خیر تو بھائی بات یہ ہے دین مکمل پہنچانا فرض ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے دعوت سنو بھائی سنو کیا دعوت دعوت ہے لوگوں کو بلانا کہ آؤ دین کی طرف وہ تھا پہنچانا دین کو یہ ہے لوگوں کو بلانا کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرو اس پر چلو سمجھ نہیں آ رہی تو دعوت میں فرض توجہ کیا فرض ہے دعوت میں کیا فرض استحکام استحکام کہ جب تم بلا رہے ہو لوگوں کو دین کی طرف کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو جب اپنے ساتھ چلانا تم مضبوط ہوگے تو وہ آئیں گے نا تم تمہاری مضبوطی اور استحکام چاہیے تاکہ دوسروں کو اپنے ساتھ ملاؤ جب دین کی دعوت دو گے تو اس کا یہ ہوگا کہ پھر وہ لوگ جب عمل کریں گے تو معاشرے ماحول سے کٹ جائیں گے جب کٹیں گے مخالفتیں ہوں گی رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی لوگ دھکے دیں گے نکال دیں گے سر نکل جا جہاں سے نیا آ گیا تو اس وقت پھر جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بلال حبشی کی طرح کو ادھر سے مار کھا کے آ رہا ہے کو ادھر سے آ رہا ہے کو ادھر سے آ رہا ہے بے سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سہارا دیا مدیر شریف نے ان کو رکھا سمجھنی بات کیا آ رہی پھر مختلف زکات صدقات وغیرہ مالی امداد سے ان کی امداد کرتے تھے اس پہ کام سمجھ نہیں آ رہی اور اس دعوت کے بعد ہاں دعوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو دین میں آتے ہیں بے سہارا ان کو سہارا مل جاتا ہے ان کو اور تیسری چیز ہے نفاذ بھائی نفاذ نفاذ کا مطلب ہوتا ہے دین کو دین کو نافذ کر دینا کیا مطلب دین کی حکومت قائم کر دینا یہ ہے نفاذ یہ کیا ہے سنو جب تک دین نفاذ کے مرحلے تیسرے میں نہیں پہنچتا اس وقت تک دین قائم نہیں ہو سکتا سن لو سن لو سن لو کسی غور کتب سے بھی قائم نہیں ہو سکتا غور کتب سے بھی قائم نہیں ہو سکتا سن لو غور سے سنو اگر نفاذ نہ ہو پائے تو تبلیغ اور دعوت جو ہے اس کے اثرات سے ظاہر ہو جاتے ہیں اس کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے سنو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سونے کے قلم کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے جو آپ نے فرمایا اللہ تکلم تکلم نفاذ تکلوم فرمایا جو حق حق سمجھو جو حق حکومت میں نافذ نہ ہو پائے حکومت بن کر نافذ نہ ہو پائے فرمایا اس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں لا سکتا تکلم بے حق اس حق کے بولنے کا نفع فائدہ نہیں ہوتا جو نافذ نہ ہو سکے جو الناس والا دین ملوک کے لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں توجہ کرو ذرا اور دین کو نافذ کرنے کا جو مرحلہ ہے یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے ہاں۔ اور اس میں آ کر پھر توجہ کرو نفاذ نافذ کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں مالک کے کائنات کے یا عذاب ہوتا ہے یا جہاد ہوتا ہے سن لو ذرا غور سن دین کو حق توجہ نافذ کرنے کے لیے دین کی حکومت بنانے کے لیے اللہ تعالی کے پاس دو طریقے ہیں ایک جہاد کا ایک عذاب کا جب جہاد ممکن نہ ہو تو عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفار اور کفر کو تباہ فرماتا ہے اور حق والوں کی حکومت قائم کر دیتا ہے جس طرح کے فراؤن کو غرق کر کے موسا کلیم اللہ علیہ السلام کی آپ کی قوم کی حکومت آپ اللہ نے کہا کیونکہ فراؤن اتنا طاقت میں تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس اس کے ساتھ لڑنے کی کوئی طاقت اور گنجائش نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ان کو فرما تو ہم صبر کرو جتنا دین پر عمل کر سکتے ہو کرو جتنا کر سکتے ہو کرو ذرا توجہ رکھنا میرے الفاظ پر میں بے کار الفاظ نہیں بول رہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لفظ جو بول رہا ہوں حکمت پر بول رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی بات کی ہاں جو میں نے وہ جس کو تم کہتے ہو گالی اس نے نکالی ہے وہ گالی بھی میں نے ٹکانے پہ نکالی سمجھ نہیں آئی وہ گالی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ حقیقت ہے اسی طرح خیر تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ جتنا دین قائم کر سکتے جتنا عمل کر سکتے جب کفر کی حکومت اور کفر کا ماحول ہو سن لو ناممکن ہے دین پر ہر کسی شخص کے لیے دین پر مکمل عمل کرنا چاہے خوش زمانے کا ہو وہ مکمل دین پر عمل نہیں کر سکتا نہیں میں موٹی سی مثالیں دیتا ہوں ہم کتنا کفر کے مخالف ہیں لیکن کیونکہ کفر کے ماحول اور حکومتوں میں بیٹھے ہیں اس وجہ سے کفار کے نظام میں اپنانا پڑ رہا ہے نہیں ہے شناختی کارڈ ہے یہ کفر کا ایک جز ہے کفر کی حکومتوں کا ایک جز ہے اسلام میں کوئی نہیں ہے آج ہی دنیا پر حکومت کی ہے فاروق کے اعظم نے بتاؤ کس طرح انسان کی پہچان ہوتی اور آج تک تک شناختی کارڈ نکلی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہو رہا ہے فراڈ چکر بازی مان سے پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لانتیوں نے دین کی کسی بات کو پہچان نہیں بنایا کس کو فوٹو کو چاہے وہ کافر کیا کسی کیا شناختی کارڈ چلے گا نہ عقیدہ چلتا ہے نہ ایمان چلتا ہے نہ کوئی کمیز کوئی دین کی کوئی بات نہیں چلتی ایسا ہے نا خیر بات کو سمجھو آپ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جتنا قائم کر سکتے ہو تو اس اتنا قائم کرو دیکھو آپ ایک آدمی ہمارا ایک دوست ہے اس کو ہم نے دین بتایا وہ وہ دین دکان سے کاروبار کر رہا ہے یار سمجھنا نا اس نے پرچون کی دکان ڈالی ہوئی ہے ایمان سے بتاؤ کیا پرچون کی دکان کا جو سودا ہوتا ہے آج شاید ہی مستثنا کوئی کرے ورنہ کیا ہر چیز پر ننگی تصویر ہوتی ہے عورتوں کی فوٹو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب تم کہتے ہو کہ یار تم صحیح کاروبار کرو شریعت کے مطابق کیسے کرے وہ اس کا مطلب ہے پھر دکان ہی خالی کر دے اور کیا وہ میں تصویر کے اتنا مخالف ہوں کہ تین پرچے مجھ پر پہلے موٹر وے کے موٹر وے پولیس نے تین پرچے اپنا تین دفعہ لگوائی تھی ایک پرچہ کروایا تھا وہ اسی فوٹو کی وجہ سے تھا لیکن جب میں تیلیوں کی ڈبی خریدتا ہوں ماچس ماچس خریدتا ہوں تو وہ فوٹو ساتھ ہوتی ہے بتاؤ میں یہاں تک کہتا ہوں سن لو یہ سبز پگڑی والے جو کہتے ہیں غیر سیاسی غیر سیاسی ہم اسلام کو شاید حکومت میں نہیں لانا چاہتے وہ کہتے ہیں والے جو کسی کو ان لینوں سے کہو دغاباز فراڈیو میں کسمیا ثابت کر دیتا ہوں کہ تم لوگ چکلے چلا رہے ہو چکلوں کیوں چکلوں کی امداد کر رہے ہو جنا اور بدکاری کی امداد کر رہے ہو پیسے جیب سے دے رہے ہو تم میں دے رہا ہوں تم جتنے بیٹھے ہو تم سارے دے رہے ہو جنا اور پتکار کے لیے پیسہ دے رہے ہو میں ثابت کرتا ہوں ابھی تمہارے سامنے ثابت کرتا ہوں تو ہے نا یہ کبھی دکھاؤں گا کتاب میں نہیں بھائی اللہ کے فضل سے ہم تجربے اور مشاہدے پر بولتے ہیں تمہارے سامنے ادھر دیکھو ادھر دیکھو بھائی کیا تم سب ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں دیتے میں بھی ہزاروں ٹیکس دیتا ہوں کہ نہیں دیتا جو آپ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس پر بھی ہزاروں ٹیکس ہیں ہر چیز کے ٹیکس سے مال اکٹھا ہو کر خزانے میں جاتا ہے یا نہیں خزانے خزانے کے سے بجٹ پاس ہوتا ہے جب تو حصہ نکالا جاتا ہے مختلف شعبوں کے لیے حکومت والوں نے ایک فلم کا شعبہ بنا رکھا ہے اس کو فلم انڈسٹری کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں فلم انڈسٹری آپ کو پتا ہے انڈسٹری کس کو کہتے ہیں فیکٹری کو بتاؤ اس میں کون سا کردہ تیار ہوتا ہے کنجروں کے کردے تیار ہوتے ہیں نا یہی ہے نا بغیر تیار ہوتے ہیں نا بتاؤ تمہار بجٹ بجٹ پاس ہوتا ہے باقاعدہ کس کے لیے فلموں کے لیے فلم انڈسٹری کے لیے کروڑوں روپے اربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں کہ یہ الیاس قادری کی جیب سے آیا یہ تیرو قادری سے جیب سے آیا یہ چشتی کی جیب سے آیا یہ فلاں کی جیب سے آیا یہ حاجی کی جیب سے آیا یہ نمازی کی جیب سے آیا اس کے ساتھ ہم نے کنجر خانہ چلانا ہے لہذا ان کو اتنا پیسے دے دو اب ایمان سے بتاؤ آپ اور ہم اس میں راضی نہیں ہے نا اسی وجہ سے بچے بچ سکتے ہیں کہ ہم راضی نہیں یا اللہ مجبوری کے مارے دے رہے ہیں وہ ڈنڈے کے ساتھ لے رہے ہیں یہی ہے نا تو امداد تو کنجروں کی کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں نا تو بتاؤ جو لانسی کہتے ہیں ماحول نظام کفر کا رہے اور اسلام رسول کا رہے یہ ممکن کیسے ہے بتاؤ مجھے محال ہے محال کہ کفر کا نظام ہو کفر کا ماحول ہو کفر کی حکومت ہو اور رسول کے اسلام پر عمل ہو جائے ناممکن ہے کچھ غوث کتب بھی نہیں کر سکتا سمجھ آ رہی اب بتاؤ جب تک حق نافذ نہ ہو تو جو فاروق اعظم نے فرمایا تو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے جب تک نافذ نہیں ہوگا تو اس کے بولنے کا تو فائدہ نہیں رہے گا فائدہ نہیں ہوگا پھر سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب کہ جو بڑا مقصد ہے آگے وہ پورا وہ تو تھا اقامت دی تبلیغ جو اللہ تعالیٰ نے جو بیچ ہے نبی کیسے بیچ دیتے ارے اس کا کوئی مقصد ہے پھر پہنچاؤ پھر دعوت دو ساتھ ملاؤ پھر دین کو نافذ کرو سمجھ نہیں آئی دین کو نافذ کرو تو نافذ کرنے کی جب باری آتی ہے میرے بھائی یہی وہ مرحلہ ہے جو سخت ترین مرحلہ ہے اگر عذاب الہی لوگ سن لو دو باتیں بتاتا ہوں دو نشانیاں اللہ کے عذاب کی بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دو نشانیاں سن لو جس وقت یہ دو نشانیاں لوگوں میں پائی جائیں سمجھ لو اس وقت عذاب الہی وقت عذاب الہی صبح یا شام آ رہا ہے بس کوئی پتہ نہیں کس وقت آ رہا ایک تو جس وقت سن لو عذاب الہی کی دو بڑی نشانیاں ایک تو جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے خلاف چلیں اس کے حکام کو پامال کریں اس کی مخالفت کریں دین کے خلاف چلیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر نیم زیادہ کر رہے ہیں زیادہ کرے زیادہ کرے سمجھ لو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یار ذرا نظر کو ڈالیں ہمارے باپ دادا پردادا کیسے نیک لوگ تھے اللہ کے فرما بردار لوگ تھے صابر شاکر لوگ تھے ہاں جی نعمتیں ان کے پاس کم تھیں اللہ کے فرما بردار تھے اور نعمتیں کم تھیں اور ہمارے پاس ہیں نافرمانی اور مخالفت اور جنگ میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نعمتیں وافر ہو رہی ہیں دن بہ دن اے سی کی گاڑیاں آ گئی ہیں سفر ہوتے ہیں تو ٹھنڈے گھر ہوتے ہیں تو ٹھنڈے دکان ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہزاروں قسم کی سہولتیں ہمارے ساتھ ہیں ایسے یہ کیا چکر ہے بھائی جب آپ کسی کے ملازم ہوتے ہیں اس کے خلاف چلتے ہیں تو وہ فوراً نکال دیتا ہے وہ جو تنخواہ دیتا تھا وہ بھی بند کر دیتا ہے وہ کہتا ہے نکل جا تیرا کھانا پینا میں نے بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ الٹا زیادہ کر دیتا ہے یہ کیا چکر ہے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے یہ مت سمجھنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گاڑیاں کوٹھیے بنگلے اور وافر پیسہ ہر چیز دولت نیمتے دے رہا ہے وہ مت سمجھے اللہ مجھ پر رانی ہے اس بے وقوف کو پتہ نہیں اللہ فرماتا ہے سنس قدر جو میرا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مخالف لوگ ہوتے ہیں تو فتح نہ علیہ ہے ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں لو اپنا حصہ کھا لو اور عذاب میرے عذاب کے مکمل مستحق بن جاؤ پھر میں عذاب سنس قدر جو ہے اللہ فرماتا ہے میں ڈھیلا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں ایسا ایسا پکڑتا ہوں یا علمون جہاں سے ان کو پتا بھی نہ چل سکے کہ ہمیں پکڑ رہا ہے دیکھا ہے ایمان سے بتاؤ کوئی مانتا ہے کہ اللہ ہمیں پکڑے گا ہے جی جو یہ ڈیفینس ہے یہ اٹاؤن ہے فلان ہے ایمان سے بتا چوبیس گھنٹے کی خدا سے جنگ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے ان یعنی کی مسجد جو ہے وہ بھی خدا کی خدا کے ساتھ جنگ اور مندر کی طرح ہوتی ہے ہاں جی ہاں، اسی وجہ سے حرم نہیں ہے فرنگی سازوں نے تلے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ اقبال کہتے ہیں یہ جو سوسائٹی کی مسجدیں ہوتی ہیں نا یہ مسجدیں ہی نہیں ہیں اقبال کہتے ہیں یہ شکل مسجد کی ہے اندر بت خانہ ہے اب باریا ٹاؤن ہے ایمان سے بتاؤ باریا ٹاؤن والا ہے وہاں سے پہلے پہلے گیٹ سے شروع ہو آخر تک پرانے بت ہیں سارے بوتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں ایمان سے بتاؤ ایسے ہے کہ نہیں ہے اور مسجد اتنا بڑی بنی ہوئی ہے وہاں کے مولوی کو اتنا بات کہہ دو کہ یار پاک میں بتوں کے خلاف تو آیات ہے نا وہ ذرا پڑھ دو میں بتاتا ہوں وہ مسجد کیسے ہے ہمارے اقبال نے کہا حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روئے بت خانہ تو تم اس کو ملا کو کہو یار قرآن میں بتوں کے خلاف صاف آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے بولو بھائی بت توڑے تھے نا تو اس کو کہو وہی قصہ سنا دو اور تم ان کو کہہ دو باریہ ٹان والوں کو کہ تم یہ توڑ دو بت نہیں توڑتے تو ہم توڑنے کے لیے آ رہے ہیں ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں ملا جی کی خیر ہوگی تو سمجھ تو بھائی جب تک دین نافذ نہ ہو حکومت میں نہ آئے اس وقت تک قائم اسی وجہ سے ہم کسی اپنے بھائی سے ہمارے حضرت صاحب جو مطالبہ نہیں کرتے تو تم یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو بس کر چھوڑ ادھر آ جاؤ کیا کیوں کیسے کریں ناممکن ہے لوگوں کے لیے کس کس سے مطالبہ کریں کہ یہ کام چھوڑ دو یہ کام چھوڑ دو ہاں ایک صورت میں چھوڑ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر انگریز کی حکومت نہ ہو اس لانتی کا قبضہ نہ ہو وہاں ہم ہجرت کر کے چلے جائیں وہاں پر درخت کے پتے توڑ کر کھا لیں تو پھر ہم دین وہاں پر دیا ہے ہمارا قائم ہو جاتا اور بات تک قائم کر سکے ورنہ انگریز کی علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے اس نے کہا کہ ایک جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں پر انگریز کی حکومت نہیں ہے <laughs> اقبال کہتے ہیں دنیا وہ اقبال کہاں فرمایا تھا جنت دو جگہ جہاں پر اس لین کی حکومت نہیں اب ایمان سے بتاؤ اگر جاتے ہیں سعودیہ چلو ادھر جا کر دین کام کرتے وہ اتنے لہر ہے ان سے بھی دس ہاتھ آ گئے ہیں ایمان سے بتاؤ وہاں پر تو دین کی بات وہاں پر یہ ہے آپ دیکھو کر یعنی ترجمہ اعلیٰ حضرت کا دلال اور الخرات شریف سنی اہل سنت کی کتابیں ہی داخل ہو سکتی وہاں پر اگر آپ ترجمہ قرآن کا لے جائیں امام اہل سنت کا تو ایئرپورٹ پر جب اتریں گے تو وہ پکڑ کر جو ڈبہ ہوتا ہے گندگی کا ڈبہ کوڑے کرکٹ کا اس میں ڈال دیتے ہیں دلائل الخیرات شریف امام جزوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طلائر الخرات شریف جو ہے وہ سبحان اللہ ایک بہت بڑے مرد کامل کا وظیفہ کا مجموعہ ہے اور اولیاء اللہ پھر میرے وہ طلائر خیرات کے وظیفے کرتے تھے وہ وظیفہ وہاں پر شاہ داخل نہیں ہو سکتا اگر آپ لے جائیں تو انہوں نے چھین کر آپ کے ہاتھ سے اور کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا ہے کیا کام کریں گے وہاں پر بولو ممکن ہے پھر وہاں کا نظام اپنا ہے پھر وہ چھوڑو دین کے قائم کرنے کے لیے بھائی دین کی حکومت چاہیے نفاذ نفاذ نفاذ سے دین کی اقامت ہوتی ہے دین کو قائم کر دیا جاتا ہے ادھر دیکھو اسی وجہ سے ہمارے دوست احباب جہاں جہاں بیچارے کاروبار میں یا کسی جگہ کسی جناب جی مطلب ہے کہ ملازمت میں کہیں مصروف ہے اور وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں بچوں سمجھ آئی اور اپنا احتیاط یہی رکھو کہ ہم یا اللہ اس کے مخالف ہیں اس کے ہم مخالف ہیں یا اللہ یہ صبح ختم ہو جائے آج ختم ہو جائے ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ کر کچھ نہیں کرتے یا اللہ ہم بد دعا کر سکتے ہیں ان کو غرض کرتے جائیں جب ایسی یہ نیت رکھتے ہیں اور دل میں ایسا احتیاط رکھتے ہیں اور ایسا درد اور فکر رکھتے ہیں تو ہم بھائی ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے یہ سارے کام چھوڑ دو یہ نہیں چھوڑ سکتے ہم ان کو معاشرے سے کہاں لے جائیں خود دو لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ جی میں خود ہی وہ تو اٹھا ساتھی ہے سر وہ ماسٹر لگا کھلا ہے فلانا اتنے لگا کھلا ہے اور میں کیا اتری دیا سانو سارا پتہ ہے اصا دین دسی مخالفت ہے نا جی اصا چپ بیٹھے ہاں تو سان سمجھا سارا کچھ جاننے ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دین کو قائم کرنے کا مطالبہ اس وقت نہیں کیا جب تک مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہوئی جب قائم ہو جائے گی تو پھر اتنا اتنا بھائی تولا ماشا بھی حساب ہوئے گا نہیں تو چھتر پہن گے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور سنو یہ خامت تبلیغ پیر بیٹھا ہے ہاں جی پیر بیٹھا ہے بلا بیٹھا ہے تبلیغ ہو رہی ہے فلان ہو رہا ہے خدا کا بندہ شریعت رسول ہے یہ شریعت رسول اللہ پہلا مطالبہ تبلیغ کا کرتی ہے پھر دعوت کا پھر نفاذ کا جب دین کی تبلیغ مکمل کرتے ہیں تو صرف تبلیغ میں آ کر اہل باطر اور اہل کفر اور شیطانی قوتیں اور طاقتی فرونی طاقتوں کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے کیسے جنگ کربلا کی طرح پھر وہ آ کر گلے پڑ جاتے ہیں حضرت جی وہ گاتے پہ جانے میں سڈا اقبال تا کہتا ہے میں اتنے یہاں بتانا چاہتا ہوں ذرا غور کرنا ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے ایک حقیقت ہے ان میں فرق کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا توجہ جو دیا سب کے لیے وہ شریعت ہے پھر اس شریعت مطالعہ پر خلوص کے ساتھ درد کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے کی کوشش میں لگے رہنا یہ طریقت ہے اور جب اللہ تعالی کی طرف سے اس طریقت میں پاس ہونے کے بعد بندے کے دل میں اللہ کی پہچان خاص آ جاتی ہے جس کو مارفت کہتے ہیں تو وہ حقیقت ہے بزرگ فرماتے ہیں شریعت کو دودھ سمجھو بولو کیا سمجھو طریقت کو نہ سمجھو وہ دودھ دہی جمائی دا ہے جاگ لائی دیے ہے دہی لگایا جاتا ہے وہ دہی کو جاگ کس کو کہتے ہیں وہ جاگ سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے توجہ ذرا دہی کیا ہو جاتا دودھ پہلے تو ورنہ پھٹ جاتا ہے جم جاتا ہے جب مرشد کامر جاگ لگاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے اندر ایک دولت رکھی ہوئی ہے اس کے الہی کی محبت کی خاص وہ جب آگے کسی پر نظر کرم ڈالتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رسول کے ساتھ محبت آ جاتی ہے محبت کی وجہ سے بندہ جم جاتا ہے پھر نہیں ہے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ بندہ خوشی نال چلتا ہے کوئی دکھ پریشانی لاکھ مصیبت دین واسطے ہی نہیں ہوتی کیونکہ جم جو گیا لیکن اب چلنا تو پڑے گا یہ نہیں ہے کہ صرف محبت مل گئی تو کرنا کچھ نہیں کیونکہ محبت کا تقاضا ہی اتباع ہے یہ نہیں ہے کہ برائے رنگو محبت آج عشق کے دعوے نے تو تابے داری کو دی سمجھ نہیں آ رہی مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی اقبال کہتے ہیں اب مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جاگتا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہیں جہاں ایک پرانا مٹکا ہے اقبال کہتا ہے وہ بلوری کنٹر دیکھ کر سراہیاں دیکھ کر سودے سامان سامان سیسی دیکھ کر ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جانچ ہے اقبال کہتا ہے ان مشرقیوں کا دل میں دیکھ رہا ہوں میں حکیم ہوں میں دیکھ رہا ہوں ان کا دل رسول کے ساتھ نہیں اٹکا یہ منافق ہے کذاب ہے یہ تجار ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے ان کا ناخون ہے ان کا ملا ہے ان کا پیر ہے کوئی ہے اس کا دل ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں اقبال کہتے ہیں مغرب میں اٹکا ہوا ہے اور تم کہتے ہو مدینے میں اٹکا ہوا ہے مساج دل ادھر اٹکا ہوا ہے اور زبان میں المدینہ مدینہ مدینہ ایسی عجیب بازی ہے بھائی کسی وجہ سے رہائش کے لیے ایسے عاشقوں کو دبئی پسند آتا ہے توجہ ذرا میرا اشارہ سمجھنا ایسے عاشقوں کو مدینے کا جنگل پسند نہیں آتا مدینے کے پہاڑ پسند نہیں آتے ہاں عاشق مدینہ ہے تو ادھر جنگل پہاڑ بتھیرے ہیں رہ جائے پتے کھاتا رہے ہیں بڑے بڑے آشک رہے خرانی کی طرح کہ نہیں بھائی پر وہ سچے عاشق تھے عاشق لندن کا دبئی میں رہائش کرتا ہے کیونکہ ادھر مدینے والے کا فیض اس کو نظر آتا ہوگا آپ سمجھتے ہیں دبئی میں کس کا فیض ہے جہاں پر گورے عیاشی کے لیے آتے ہیں وہاں پر عاشق وڑے ہوئے لینے جائے گا وہ بولو چلو ادھر نہ بھی بیٹھے یار سہارا مدینہ تو ملتان میں بنا ہوا ہے سہارا مدینہ ملتان میں بنا ہوا ہے جہاں مدینہ کا سہارا بنا ہوا ہے ادھر ہی بیٹھ جائے سمجھ نہیں آئی اس سے پوچھو دبئی میں ہے مدینہ تو نہیں ہے نا ادھر خدا بندہ یہ تیرے ساتھ ہمارا اقبال کہتا ہے نہیں سمجھ آئے ہمارا اقبال کہتا ہے خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے خدا بندہ دل بندے کدھر جائے سلطانی بھی بھی ہے درویشی اگلا کدھر جان تیرے سی سادے مسلمان جنہوں دگلو فریب نہیں آؤں گا جنہوں مکاری نہیں آؤں جنہ نو منافقت نہیں آؤ جنہ دھوکے بازی نہیں آپ کدھر جان کیوں یا اللہ بادشاہ بھی مکار ہے اور درویش بھی شہر مدینہ ادھر ہے وہی گل میں نے اگلے دن فون آیا مدینہ شریف کیا سنگی نے آخیا اتنے آئے نے پتہ نہیں سیفیا نہ کہہ سی اکڑے وہ آ کے پاس یہ کہہ سی کہ کوئی عام نات بھی پڑھ دینے یار یار مدینے دی ٹھنڈی ہوا یا پتہ نہیں <laughs> مدینے مٹی دوائیاں تو مدینے دی مٹی اکھاں اکھاں تے تے تے تے تے سرما سرما سرما بناوا بناوا مدینے مدینے مدینے مدینے دی دی دی مٹی مٹی مٹی مٹی ہاں نات کا کا کوئی ایویں چلا گیا سے اوتھوں آ گئی جا پیا کہندا اوکھا ہی سوچ سمجھ لگی تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ دگا بعض لوگ دین کا نام لے ہے سن لو تو محبت اتباع محبت کیا چاہتی ہے بولو بولو بولو تو مرشد کیا کرتا ہے نظر ڈالتا ہے جاگ لگ گئی محبت اللہ رسول رپائن کی سچی دسو کیا وہی نہیں جیڑے حضرت صاحب کی کی ملاقات تو تو پہلو دین دین تے نا ہی نس جاندے سن پتہ نہیں اور ساکی پلایا ہے کہ اج تساں اساں اوکھ بھی آوے تاں دے محبت نال نال تے خوشی لگے پھرنے اور تسی تسی کتھوں کتھوں آئے وہی نہیں جڑے گوانڈ مولوی سی تے سنن نکل جاندے ضلع آئے بیٹھے جی کوئی کسے ضلع چ بیٹھا کوئی کسے ضلع چ جی محبت کی چس نہیں لگی آئے جی اس محبت نے اتباع پر تمہیں مجبور کر دیا سمجھ آ گئی تو اتباع کرن اندر ہو پھر رڑکنا واسطے محنت رڑکے گا تو مکھا نکلے گا کی مطلب محبت مل گئی اب تابے داری میں نبی کی شریعت کے اوپر چلنے کے اندر ہر وقت محنت کر بل نبی نجا فینا ہم سو بولنا اللہ فرماتا ہے اب محنت کرنا تمہارا کام ہے اپنی مارفت اور حقیقت کے دروازے کھول دینا ہمارا کام پھر میاں شیر ربانی بن جاتا ہے سمجھ آ گئی جاہدو فینا جاہدو فینا ہاں جی جو کچھ کریں صرف ہمارے لیے کریں جاہدو فینا فینا کا یہ مطلب ہے جو کرے ہمارے لیے کریں نہ ہو پھر ہم دروازے ہم سو لنا ہم اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں مارفت الہیہ آ جاتی ہے کھل جاتا ہے راز کہ بس پھر وہ آخر ہے کتاب بزرگ ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ ظاہری عالم اور باطری جو فقیر ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے باطری عالم اور ظاہری عالم میں کیا فرق ہوتا ہے انہوں نے فرمایا تو میں ابھی بتاتا ہوں آؤ میرے ساتھ چلو ظاہری علماء کی محفل لگی ہوئی انہوں نے جا کر ایک روڑا اٹھایا اور محفل میں گرا دیا سب نے آواز دی کس وقت اس کا کام ہے یہ پھر وہ چلے گئے درویشوں کی محفل حضرت صاحب جیسے شیر ربانی جیسے درویشوں کی محفل شریعت متحرہ پر عمل کرنے والوں کی محفل لگی ہوئی درد اور محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی محفل لگی ہوئی انہوں نے جا کر روڑا ڈالا جب روڑا گرانا نا محفل کے اندر تو سب نے کہا اللہ انہوں نے فرمایا یہی فرق ہے یہی فرق ہے کہ دیکھ لے ادھر روڑا گرتا ہے تو ان کے منہ سے اللہ نکلتا ہے ان کو اللہ کے سوا اور یاد ہے اور وہ کہتے ہیں کس بدتمیز تمیز نے پہنچا وہ غیر کے چکر میں بیٹھے ہیں یہ اس ذات کے خیال میں بیٹھے سمجھ نہیں آ رہی تو خدا کا بندہ تو بھائی سنو شریعت تبلیغ چاہتی ہے تبلیغ کے بعد دعوت چاہتی ہے دعوت کے بعد نفاذ چاہتی ہے یہ سارے تبلیغ میں مکمل تبلیغ کے اندر اتنا مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ فرونی شیطانی حکومتوں کے ساتھ سیدھی سادی ٹکر ہو جاتی ہے وہ جیل جیلوں میں بھیجتے ہیں مارتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ مار کے سارے پھر حسینی کربلا والے لگ جاتے ہیں کوئی بات سے بتاؤ یہ کیسے پیر اور ملا اور تبلیغی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دربار پر حضرت صاحب کو کچھ تکلیف نہیں آتی سب فرونی حکومتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں حضرت صاحب پیسہ بھی خوب کما رہے ہوتے ہیں ہاں جی اور پاؤں بھی خوب جو ہے نا وہ چما رہے ہوتے ہیں سارا کچھ چل رہا ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی مخالف نہیں کوئی فکر نہیں حضرت صاحب کو اور یہ بیٹھ یہ کہتے کیا ہے کہتے یہ ہے کہ ہم حقیقت والے ہیں ارے وانتی شریعت تو پہلے ہے پھر اس کے بعد طریقت ہے اس کے بعد حقیقت ہے شریعت میں تو تم پہنچا نہیں اور اگر تمہیں کوئی کہے میرے پاس مکھن ہے توجہ میرے پاس لیکن نہ دودھ والے سے خریدا ہے نہ دودھ ہے مانو گے کیا حضرت صاحب کی تھوک مکھن بن گئی کدھر آ گیا شریعت دودھ ہے شریقت رڑکنا ہے اور حقیقت مکھن سمجھ نہیں آ رہی آپ مسکا علم باطن ہم چو مسکا علم ظاہر ہم چو شیر چیر بے شیر مسکا بے پیر پیر مولا روم فرماتے ہیں مولا روم مصنبی رومی والے علامہ اقبال کے مرشد روحانی مرشد بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ اپنے بعد والے سب ولیوں کے مرشد مولا روم مصنوی رومی میں فرماتے ہیں فرمایا علم باطن ہم چو مسکا علم ظاہر ہم چو شیر فرمایا ظاہری علم جو شرح کا ہوتا ہے یہ ہے دودھ کی طرح اور علم باطن ہم چو مسکا مسکا مکھن کو کہتے ہیں فارسی میں وہ مکھن کی طرح ہے بے شیر مسکا وہ کب ہوتا ہے دودھ کے بغیر مکھن تو یہ کتے جو بیٹھے ہوئے ہیں آج کے پیر کہتے ہیں ساڈا شرح دے عشق نہ شرح نال تلک نہیں شرح دے عشق دا پرانا جھگڑا لگا کتی پترا یہ تو ہی ہے جی کو آ کے مکھن کے دھد کا پرانا ہی جھگڑا لگا سچی جی دسو مکھن سے دھد کا جھگڑا

ہمارا جدھر جانے جس موڑ پہ جانے اقبال ابو اقبال فرماتے ہیں فرماتے ہوئے خدا کا بندہ اقبال ہمارے فرماتے ہیں کہ ہمارے سفی ملا پیر یہ راہبانیت پہ مصروف بیٹھے ہیں اور نکر مل کے پاس بیٹھے نے اور کسی نو گل سدھی کرتے کیوں نہیں حق کہندے کیوں نہیں اقبال کہتے ہیں فقی ہے شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور فقی ہے شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست کا ملا پیر کیوں عیسائی آگوں پاسے پاسے نکرے لگ کے بیٹھے نے راہ پڑھ کے بیٹھے نے اس واسطے کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست با دست کے شریعت کی تبلیغ کریے نفاذ دے جتے رہا وہ تبلیغ کریے مکمل تو آندا ہے ہاتھ ہاتھ جانگے نقدی ادھار نہیں <laughs> اس ویلے اسی پٹھی کھی شروع کر دیتی ہے نہیں کرتی وہ سچی دسی گھر لڑائی پی گئی گل کردیا ہوں ملا پھر آتا چڈو پہ جتھے کوئی لگا ہے بس نماز کی گل کر کرو نہیں روزے کو ملا پڑھ لیا کر ایک پیر پیر کوئی آتے نے یقین نہ بچ سکتے ہیں ہر مشکل ہر تکلیف سے صرف نبی پاک پر درود پڑے لانتی ساری شریعت ختم ایک درود نہ بچ سکتے اچھا دیکھیے اس کو اردو ایڈا لانتی پیچھو لکھا یقینا اگے لکھا بچ سکتے ہیں وہ نہ مراد یقین وہ تو احتمال یقین کے اندر تو احتمال ہوں ہی کو نہیں مکا ہم کو بچ سکتے ہیں وہ بات وہ بچ سکتے ہیں وہ تو دستا ہے پیا مسئلہ مطلب کہ گل پکی نہیں یقیناً کا لفظ ہے پکی ہے بچ سکتے ہیں جی فلانا فیصل آباد کا پیر ہے پتا نہیں کی سرکار آنے ہاں۔ یہ میں دسنا چاہتا سا سڈے اسلام نو تین چیزاں دی لڑ ہوں تا اسلام جا کے نافذ ہے اور نفاذ کا مرحلہ دوسرا پھر جہاد دوسرا طریقہ اللہ کے پاس جہاد ہے جہاد اس وقت جب ممکن ہے اس وقت تو ممکن ہی نہیں اب عذاب الہی ہوگا فراؤن یورپ ہے بنی اسرائیل کی طرح ہم مجبور ہیں اب ہم صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے اور حضرت ہمارے حضرت صاحب جو ہیں انشاءاللہ شاء اللہ یہ کلیم اللہ علیہ السلام کے نائب بن کر نائب اور وارث بن کر آپ اسی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دنیا ہو کر رہے کہ ہمارے اقبال نے بھی کہہ دیا ہمارے اقبال نے بھی کہہ دیا نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں خدا کی بستی دنیا کو کہا اس نے خدا کی بستی دکان نہیں ہے کہ دکانداری کرتے ہی رہے گا یورپ یورپا یورپا تو دکاندار ہے خدا کی بستی دکان بڑھائی کرائے ڈلیا اپنی دکانداری چمکائی جانا ظلم ستم دینا دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ افسرے کم ہزار ہوگا اور یہ آگے وہ بات ہے جو اس اس دنیا کے ختم ہونے کی وہ کر رہا ہے سنا رہا ہے ہمیں نبی دے رہا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یار دیکھو یار کیسی نظر ہے کیا بصیرت ہے عبد الجبار شاکر ایک پروفیسر تھا پنجاب یونیورسٹی کا عبد الجبار شاکر وہ بھی تھا بڑی مدت کی بات ہے جنا لائبریری کے اندر جمع ہو گئے اور بھی کافی پروفیسر تھے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ضرور اظہر بھی تھا یہ ڈاکٹر طاہر القادری نہیں ہے اس ساحر صاحب کا جو ہے نا وہ استاد ڈاکٹر ضرور اظہر وہ بھی تھا تو اس محفل میں وہ یوم قدر کے موضوع پر رمضان شریف کے اندر محفل تھی کرانے والا جو تھا نا وہ جنا لائبریری کا ریسرچ آفیسر تھا ڈاکٹر عبد الرحمان بخاری صاحب بیماری صاحب وہ خیر کروانے والے تھے تو میں نے کسی مقصد کے لیے اس کے پاس گیا پھر کوئی ایسے سیدھے سادے کپڑے لباس میں نہ تھا ایک ایک پاؤں کے اندر میرے چپلی تھی وہ بھی اس کا جو ہے نا ایک اور میں ان کے سارے ڈرامے سنتا رہا جو وہ کہتے رہے سنتا رہا انہوں نے کہا آخر میں کہ چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ دعا کریں گے مجھے موقع مل گیا میں نے ان سب کی تقریریں جو جو تقریریں انہوں نے کی ان کے اندر جو جو مجھے قابل اعتراض باتیں نظر آئیں وہ سب میں نے نشان لگا لی چودہ نکات میں نے لکھ لی ہاں۔ جب انہوں نے کہا تو آپ چشتی صاحب کروائیں گے تو میں کھڑا ہوا میں نے تو وہاں پر ایک ریٹائر کرنل تھا اور بھی یعنی وہ مخصوص محفل تھی عوام کی محفل نہیں تھی میں نے دعا کروائی کرواتے ہوئے میں نے کہا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں ابو ہنس کا ہے اسے دعا کے لیے بلایا تھا میں نے تو چار باتیں کی ڈاکٹر ظہور اظہر جو ہے وہ بھی رگڑے میں آ گیا اور سارے رگڑے میں آ گئے ڈاکٹر ظہور اظہر کو ایمان سے ایسے بھاگا کہ کیا بتاؤں بابا شیخ میرے ساتھ تھا شیخ بابا ہے نا یہ میرے ساتھ ان سے پوچھیے اس کے لیے تھے دروازے میں ملتے ہوئے بھاگتے ہوئے ملا ماشاء اللہ آپ نے میری سلا دیا مہربانی وہ بھاگ گیا اور جو عبد الجبار شاکر تھا نا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا کہنے لگا ہم نے تو اور پر اپنی زندگی برباد کی ہے آپ نے چٹائیوں پر جو حاصل کیا وہ ہمارے یہ شوبار بی کا انچارج تھا عبد الجبار شاہ پنجاب یونیورسٹی کا شوبار بی کا انچارج اور ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس کی ایشیا کی سب سے بڑی مختوطوں کی لائبریری ہے اس کی مر گیا آپ تو مجھے تھا میں نے دو چار باتیں کی کہنے لگا بس میں نام کا بھابھی تھا آپ کے سامنے نہیں ہوں کشمیا تمہیں کہتا ہوں آپ کے سامنے نہیں ہوں میں نے یہ شیر سنا ہے سنا ہے یہ خدشیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ کہنے لگا یہ علامہ اقبال کے مقدس کان ہی قدسیوں کی باتیں سن سکتے ہیں ہم کب سن سکتے ہیں ارے اس نے کس کو کہا ہے انبیاء علیہ السلام کو فرشتوں کو اور اللہ کے ولیوں کو اقبال فرماتا ہے سنا ہے یہ خود سی سے میں نے ہو شیر فروش یعنی کیا مطلب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور روم کی اور فارس کی سلطنت کو لٹ دیا تھا اقبال فرماتے ہیں میں نے فرشتوں اور نبیوں ولیوں سے یہ باتیں سنی ہیں وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا غلام ایک شیر ایسا اور پیدا ہوگا کہ جو یورپ کی ساری تہذیب کو دنیا سے بٹا دے ہے یہ خود سے میں نے وہ شیر تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے اقبال کہتے ہیں اور دیکھ رہا ہوں تمہاری تہذیب ایسی لانتی ہے یہ اپنے ہاتھوں آپ خود مر جائے گی خود بموں کے ہاتھوں انسان مر جائیں گے اور ان بم ختم ہو جائیں گے تمہاری تہذیب کیونکہ ایٹم ہم بنے ہوئے ہیں بزرگ سیانے لوگ کہتے ہیں جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو یہ بن چکے ہیں استعمال ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ شیطان نے صرف انگل لاؤنی ہے بابے کے پہلو شیطان کی نسل تیار بیٹھی کہ نہیں بیٹھی با نے تھندی لاؤنی ہے تو دڑال دڑال دڑال دڑال دڑال شروع ہو جانی پھر سائی اور نسل کی تھان نہیں لگی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آ تو بھائی نفاذ کا مرحلہ یہ مرحلہ آخری ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت صاحب پہلے دو مرحلوں میں کامیاب ہو چکے اب تیسرا اللہ تعالیٰ ان سے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناچیز نے جو خطاب کیا ہے نا یہ سر پادری صاحب ہے یہ فلانے صاحب ہے یہ فلانا ہے یہ طارق ذلیل ہے طارق جمیل ہے فلان ہے وہ اس کا چوتھا حصہ نہیں بیان کر سکتے چوتھائی چوتھائی نہیں بیان کر سکتے تو مکمل بیان کرنا تو دور کی بات ہے یہ ہے فوکرا کا فیض وہ صرف ٹان ٹاں جانتے ہیں مداریوں کی طرح بندروں کو نچانا جانتے ہیں مسلمانوں کو نبیوں کے وارث بن کر سمجھانا نہیں جلدی